وکیع اور معاذ امبری نے شعبہ سے اور انہوں نے عمر بن مرہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیت المال میں ادائیگی کے لیے اپنا صدقہ لاتے آپ فرماتے اے اللہ ان پر سلاد بھیج یعنی رحمت فرما میرے والد ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے پاس اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے